قرآن کی قوت تاثیر ارشاد الہی ہے ولو ان قرآن سیرت بہل او اوقیہ بہل او کلم بہل موتا بل امرجمی سورہ الرات کی تھٹی ون آیت اور کیا وہ ہو جاتا اگر کوئی قرآن اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے اس اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے یقیناً قرآن مجید کی تاثیر ہمارے تخیل سے بھی بہت زیادہ قوی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے لو جبل قرآن اللہ جب من خشية الله نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورة الحشر 21 آیت اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اور کریں علامہ قرطبی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں اگر پہاڑوں کو عقل دی جاتی اور پھر اس قرآن کے ذریعے ان سے خطاب کیا جاتا تو پہاڑ قرآنی مواعث کے سامنے جھک جاتے اور اپنی سختی و مضبوطی کے باوجود انہیں آپ خوف خدا سے پھٹا ہوا دیکھتے اس مثال سے واضح ہے کہ قرآن مجید اپنی قوت تاثیر کی وجہ سے ہر ایک پر حجت ہے لہٰذا اس شخص کا دعویٰ غلط ہے جو کہتا ہے کہ قرآن سمجھنے کا اہل نہیں قرآن تبدیلی کا نمونہ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈال دیتا ہے قرآن تبدیلی کا نمونہ صحاب کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا پر تھے مگر قرآن کی کٹھالی سے نکلے تو ایسے انسان تھے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت و تاثیر اور استعداد کس قدر ہے اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے کون یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ قوم جو صحرا میں رہتی ہو غریب ہو ننگے پاؤں ہوں لباس کا اہتمام نہ ہو علم و دانش سے تہی ہو اپنی زمانے کی سپر پاورز میں اس کا شمار نہ ہو اس قوم کو بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تاکہ اس کی تشکیل جدید کرے اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دے اس قوم کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے تاکہ اس قوم کی غایت و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے قرآن مجید نے تبدیلی چند برسوں میں کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لیے ایک مختصر عرصہ کافی ہے یہ کس طرح ممکن ہوا دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمدہ ہو ان اللہ سورة ماں یا آیت نمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی چند ہی سالوں میں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و قدیم سلطنت کو مٹا کے رکھ دیا اور عزت و ذلت کے پیمانے بدل دیے